لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حضرات سامعين حدیث کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ملتا ہے اور عام طور پہ یہ دعا آپ تہجد کے موقع پر فرمایا کرتے تھے اللہ انی اسلو کا لذت نظر الى وجهك وشوق لقائك اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن اپنے چہرے کی زیارت کی لذت ادا فرما دینا اور میرے اندر اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دے یہ دو سوال آپ خاص طور پہ کیا کرتے تھے ایک یہ کہ اللہ رب العزت روز قیامت اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے وہ ملاقات جو قیامت کے دن ہوگی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات کا شوق یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں اور انہی دونوں کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چیز اللہ کے بندوں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے یہ قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ جو دن نہ فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے قیامت کی نبی اسلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ التفتون الى شيء من نعيم الجنة ما داموا ينظرون إليه کہ جنت میں جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنت ہی جنت کی کسی نعمت کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ینسون نعیم الجنت کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے یہ کھانا پینا اپنی حوریں جنت کے محلات جنت کی نہریں جنت کے میوے ہر چیز بھول جائیں گے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا قیامت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور سب سے بڑا اعداد اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہے کل ان اور رب یوم اللہ محجوب اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اور اللہ تعالی کا چہرہ حجاب میں رہے گا ان کے تعلق سے تو یہ ایک بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے جبکہ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا یہ دیدار جنت میں روزانہ ہوگا اور دو بار ہوگا ایک فجر کے وقت اور دوسرا عصر کے وقت اور جب بھی جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے کا نور اور حسن اور بڑھ جائے گا اور یہ دیدار روزانہ ہوگا تو روزانہ کی بنیاد پر ان کا نور ان کا حسن ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے گا قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا ہمیں اس کے لیے کیا جدوجہد کرنی ہے کیا کوشش اور کیا محنت کرنی ہے اصل یہ نقطہ قابل غور ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی بہت سی آیات موجود اور مذکور ہیں نزل من غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا ذکر ہے جس کی تفسیر بہت سے علماء مفسرین نے اللہ کے دیدار سے کی ہے یہ مہمان نوازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے یہ مہمان نوازی جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے ان الدین قالو رب اللہ ثم استقام توحید اور توحید پر استقامت کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کر لی یہ ایک بنیاد ہے اللہ رب العزت کی زیارت کی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو شبہ نہ ہو کسی قسم کا الحاد نہ ہو اللہ رب العزت کو رب ماننے کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ اللہ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں دوسرا اللہ تعالی ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں اور تیسرا اس پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار چلتا ہے اس کا امر چلتا ہے اس کا آرڈر نافذ ہے اس کا حکم قائم ہے جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے یہ سب معنی ہیں اللہ کو رب ماننے کے تو ان اللہ نفاذ رب اللہ جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو مالک مان لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں تصرف کرنے والا حکم جاری کرنے والا مان لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ کے امر سے گرتا ہے اور درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے امر سے جھڑتا ہے یہ ہے ان اللہ دین رب اللہ سم مستقام پھر اس عقیدے پر استقامت ہو اس پر قائم ہو جائے جو اس کے تقاضے ہیں انہیں پوری طرح ادا کرے جب اللہ کو رب مان لیا ہے تو پھر یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے وہی ادا کرنے والا ہے اسے کی رحمت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں کسی کو مناجات نہیں کرنے کسی سے دعا نہیں مانگنے کسی سے استغاثہ نہیں کرنا سے استعانت نہیں کرنی بلکہ نبی اسلام کے فرمان کے مطابق اللہ ویز آص الطف بلّہ کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالی سے کرو اس عقیدے پر قائم ہو جائیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے معنی ہیں اس پر پوری طرح استقامت اختیار کر لے استقامت اختیار کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کے عوامر و نواحی ہیں ان پر پوری طرح قائم ہو جائے مکمل طریقے سے قائم ہو جائے استقامت کا معنی سیدھا ہونا استقامت کا معنی یہ کہ بندہ سیدھا ہو جائے اس میں کوئی کجی نہ رہے کوئی ٹیڑھ پن نہ رہے اور سیدھا کب ہوگا جب پوری شریعت کو اختیار کر لے اگر شریعت کے کسی امر کو چھوڑ دیتا ہے کسی امر کا انکار کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو قبول کرنے میں یا نبی اسلام کے کسی امر کو قبول کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس میں استقامت نہیں ہے اور یہاں استقامت مطلوب ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو رب مان کر سیدھا ہو جائے اور اس کی شریعت کو پوری طرح اپنا لے اور قبول کر لے یہ اس کو رب ماننا اور یہ استقامت کا معنی ہے ایک شخص اگر اللہ کو رب مانتا ہے تو اس سے پوچھو کہ نماز کس نے فرض کی اللہ تعالی نے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کو رب نہیں مانا اللہ کو رب مانتا ہے تو اس سے پوچھو روزے کس نے فرض کیے اللہ تعالی نے اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو اس نے اللہ کو رب نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا معنی ہے اس طرح اس پر ایمان لے آئے کہ اس کی پوری شریعت کو مکمل شریعت کو جو حبیب کی بریا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اور بیان کی ہے اسے پوری طرح قبول کر لے اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسے رب نہیں مانا رب ماننے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سارے فرامین کو اور سارے احکام کو قبول کر لے یہ ہے ان اللہ دین قالو رب اللہ اللہ سمستان اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا اور اس پر پوری طرح سیدھا ہو جائے کوئی کجی باقی نہ رہے اور کوئی تیڑھ پن باقی نہ رہے اور کسی قسم کی کمی نہ آنے دے اگر اس پر وہ پوری طرح عمل پیرا ہو جائے تو اس کے بہت سے انعامات ہیں اعزازات ہیں یہاں تقریباً نو نعمتوں کا ذکر ہے اور آخری نعمت یہ ہے کہ نزل من غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی جو اللہ کے دیدار کی صورت میں ہوگی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی صورت میں ہوگی یہ اس کو ضرور حاصل ہوگی جو کہ جنت کی اور قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور جو مقام ہم نے شروع میں تلاوت کیا سورہ کہف کی آخری آیات اس میں بھی فمن کان یرجو لقاء لکھا رب اللہ کی لقاء کا ذکر ہے اس لقاء کی تفسیر بھی علماء نے محدثین نے اللہ تعالیٰ کی زیارت سے کی ہے دیدار سے کی جو شخص اللہ رب العزت کا دیدار چاہتا ہے اور اس کی زیارت کا امیدوار ہے اس کو دو کام کرنے ہوں گے فل یا عمل عمل فلیہ برایو بھی عبادت ربی عہد ایک یہ کہ وہ عمل صالح کرے نیک عمل کرے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہ دو کام اسے پوری توجہ سے اور پوری محنت سے کرنے پڑیں گے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے اور اس کے دیدار کا امیدوار ہے اور اس کے دل میں اس کے دیدار کا شوق ہے تو اسے یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عمل صالح نیک عمل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہ دو کام کرنے پڑیں گے عمل صالح کیا ہے نیک عمل کیا ہے عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ہو جو عمل آپ نے نہیں کیا وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا نیک عمل وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنی امت کو دیا اور جو عمل آپ نے نہیں کیا وہ قطعا نیک نہیں ہو سکتا صالح نہیں ہو سکتا اور اللہ رب العزت کی زیارت اور اس کے دیدار کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح انجام دیا جائے اور نیک اعمال اختیار کیے جائیں جو عمل آپ کی سنت کے دائرے سے باہر ہے وہ نہ تو صالح ہے اور نہ قابل قبول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عامل عمل علیہ امرنا فہو رد جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو ہماری مہر اور تصدیق نہ ہو وہ عمل مردود ہے اور یہ ایک بڑی قابل غور حقیقت ہے آج دنیا بہت سے عمل انجام دیتی ہے ان کو نیک سمجھتے ہوئے حالانکہ نہ وہ قرآن سے ثابت ہیں نہ وہ نبی اسلام کی حادی سے ثابت ہیں تو وہ نیک کیسے ہو سکتے ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے حل ربی الحلبی افسرین احمد اللہ الحیات دنیا سونا یحسبون انہم ہوں یش سنا اے پیغمبر ان کو بتا دیجیے ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا سب سے بڑھ کر نقصان کس کا ہوگا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں نیک عمل کرتے تھے اور یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ نیک ہے حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے نہ سب بیکار تھے نہ وہ قرآن سے ثابت تھا نہ وہ حدیث سے ثابت تھا سب بیکار تھا فرمایا کہ ان کا گھاٹا سب سے زیادہ ہوگا ایک طرف چور اچکے شرابی اور دانی ہوں گے اور ایک طرف یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عبادتیں کی اور ان کو نیکی سمجھ کر کی حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث سے ثابت ہی نہیں تو وہ نیک ہو ہی نہیں سکتی تو ایک شرابی اور بد کردار سے زیادہ ان لوگوں کا خسارہ اور گھاٹا ہوگا گھاٹا ان کا بھی ہوگا زانیوں کا ہوگا شرابیوں کا ہوگا اور حرام خوروں کا ہوگا نقصان میں وہ بھی ہوں گے مگر ان کا نقصان ان سے زیادہ ہوگا جو عبادت تو کرتے ہیں ان کو نیکی سمجھتے ہوئے حالانکہ وہ عبادت کتاب و سننے سے ثابت ہی نہیں تو فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ قیامت کے دن کا گھاٹا اور خسارہ ان لوگوں کا سب سے بڑھ کر ہوگا جو دنیا کی زندگی میں نیک امال کرتے تھے اور یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ جو کر رہے تھے سب بیکار تھا سب ناقابل قبول تھا سب ایسا تھا جس کی کوئی پذیرائی نہیں اور اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں تو یہ ایک عجیب تضاد ہے کہ ایک بندہ دنیا میں عمل کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ شری نقطۂ نگاہ سے وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے نبی السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ان میں بعمل اہل جن فیما من اہل النار کہ بہت سے لوگ جنت والے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم جنت ہی ہیں ہم جنت میں داخل ہوں گے اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنت ہی جنت میں جائے گا بہت ہی نیک لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا وہ من النار حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم ہی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا تو یہ تضاد کیوں ہے کہ وہ بندہ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ جو کر رہا ہے بیکار وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا یہ تضاد کیوں ہے قرآن پاک میں اور بہت سے مقامات پر اس موضوع کا ذکر ہے وہ قدیم نا علام عامل عامل فضالحبا منصور آ قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے اور نیکیوں کے انبار لائیں گے اور ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا اور ضائع کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم دن خاشہ عامرۃ الناصبہ تسلا نار الرحامیہ اللہ رب العزت نے یہ قیامت کی خبر دی ہے کہ بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوگی اور انتہائی سیاہ ہوں گے ان چہروں کا قصور کیا ہے کیا یہ لوگ بد عمل یا بے عمل تھے فرمایا کہ نہیں عامل یہ لوگ عمل کرنے والے تھے ناصب عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے بڑی محنتیں کرتے تھے بڑی ریاستیں کرتے تھے بڑی مشقتیں برداشت کرتے تھے تھک جاتے تھے لیکن تسلا نارن حامیہ دہتی ہوئی جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور تباہ و برباد کر دیے جائیں گے یہ کیوں اتنا تضاد ہے کہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور جہنم کا داخلہ بھی وجہ یہی ہے جس عمل کو انہوں نے نیک سمجھا وہ نیک نہیں تھا ان کے خیال میں نیک تھا دین اسلام میں نیک نہیں تھا اور یہی یہاں مطلوب ہے اگر اللہ کا دیدار چاہیے اس کی زیارت چاہیے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فل یا عمل عمل فلیہ نیک عمل کرو اور نیک عمل وہ نہیں ہے جس کو آپ نیک سمجھیں بلکہ نیک عمل وہ ہے جس کو محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نیک قرار دیں جو آپ نے کیا ہو آپ نے فرمایا ہو اپنی امت کو دیا ہو وہ نیک عمل آج دنیا جہاں کی اکثریت جو ہے وہ اسی تباہی کا شکار ہے نیکیاں ہو رہی ہیں یقیناً محنتیں ہو رہی ہیں مگر ساری محنتیں برباد جا رہی ہیں کیونکہ وہ نیکی ان کے ذہن اور خیال میں نیکی ہے دین اسلام میں نیکی نہیں ہے لئی سب امانی یہ کو ولا امانی یہ الکتاب سن لو جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے تمہاری پسند اور ناپسند پر نہیں ہے بلکہ جنت کے داخلے کی ایک برہان ہے ایک معیار ہے اور وہ برہان محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تو یرج الخا روتے ہی فلیا میں عمل انصار جو اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے اچھی ملاقات چاہتا ہے اس کی زیارت چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے نیک عمل وہی ہے جو اللہ کے پیارے بے نے کیا جو عمل آپ نے کیا اگر وہ نیک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی عمل نیک نہیں ہے اور جو عمل آپ نے نہیں کیا اگر وہ نیک ہے تو پھر شریعت کا معنی بیکار بیکار ہے ہے پھر یہ یہ وحی الہی نہیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کی نیکی وہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اختیار کی اور نیکی وہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو دی من عمل امرنا وہ رد جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو مہر نہ ہو وہ مردود اور اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے محنتیں کریں ریاستیں اور مشقتیں برداشت کریں لیکن اگر وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود قرار پائے گا اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے سفر حج میں ایک شخص بے ہوش گرا ہوا تھا صحابہ اس کو سنبھال رہے ہیں اور سہارا دے کر چلا رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہے اس کو کیوں سہارا دے کر چلا رہے ہو یہ کیوں بھی ہوش پڑا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک نظر مان لی تھی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں بڑا مقدس ایک فریضہ ہے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت ہے صحبت ہے تو میں زیادہ اجر کے لیے کوئی ایسا سلسلہ اختیار کر لوں کہ مجھے بے تحاشا مشقت اور تکلیف ہو مومن کو پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے مومن کا ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے تو اگر میں تکلیفیں برداشت کروں مشقتیں برداشت کروں پورے سفر حج میں تو کتنے میرے گناہ معاف ہوں گے اور کتنے درجات بلند ہوں گے یہ اس کی اپنی سوچ تھی چنانچہ اس نے یہ طے کر لیا کہ میں پورا سفر پیدل کروں گا حالانکہ سواری موجود ہے نظر اللہ یارق سوار نہیں ہوں گی ولا یشرف پانی نہیں پیوں گا ولا یستظل اور سائے تلے نہیں بیٹھوں گا اور مسلسل دھوپ میں چلوں گا یہ اس نے ایک نظر مان لی ایک ارادہ کر لیا عزم کر لیا تاکہ جتنا پیدل چلوں گا تھکاوٹ کا شکار ہوں گا اتنا ثواب زیادہ ملے بھوکا پیاسا رہوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا دھوپ میں بیٹھوں گا جلوں گا اور تکلیف برداشت کروں گا ثواب زیادہ ملے گا یہ اس کی سوچ تھی یہ اس کی اپنی سوچ تھی شریعت کی طرف سے نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروح ہو کل اس کو حکم دو کہ کھانا کھائے بریشر اور پانی پیئے یرکب اور سوار ہو بل اللہ اور سائے تلے بیٹھے جو اس نے نظر مانی ہے جو ارادہ اور عزم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اللہ کی شریعت اس سے بیدار ہے تو ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے مگر وہ محنت اس کی ذاتی سوچ ہے شریعت سے ثابت نہیں تو یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ اس کی قبولیت کا باعث ہوگا یہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا وہ شخص حج سے فارغ ہوگا اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہوگا کیونکہ جو اس نے مشقت اپنے اوپر ڈالی ہے اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عمل صالح جو ہے وہ ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے آپ کسی عمل کو اچھا سمجھیں جناب فلاں عمل ہماری برادری میں ہو رہا ہے تو عمل قطع شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں لوگ افسانے بیان کرتے ہیں فلاں بزرگ نے جناب چالیس سال تک کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی بھئی یہ طریقے عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے کہ کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کرو فلاں ہمارے امام نے چالیس سال تحجد پڑے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر بھائی یہ ثابت ہے جس شخص کی دونوں ٹانگیں سلامت ہو اگر وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز مردود ہے باطل ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی ہمیشہ دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو جس چیز کو آپ محنت قرار دے رہے ہیں اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کو اجر قرار دے رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عدم قبولیت کا باعث ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی زیارت جو سب سے مہنگی نعمت ہے سب سے قیمتی نعمت ہے اور سب سے قیمتی دولت ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے فلیہ کہ بندہ عمل صالح کرے نیک عمل کرے اور نیک عمل وہ نہیں ہے جس کو انسان خود نیک سمجھے بلکہ نیک عمل وہ عمل ہے جس کو اللہ کے بیارے پیغمبر نیک قرار دے جس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کا اجر کا فائدہ کیا ہو وہ نیک عمل ہے اور جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں وہ قطعا نیک نہیں ہو سکتا چاہے وہ دنیا میں سونے اور چاندی کا ہو اور ہیرو وہ قطع نیک نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو مردود قرار دیا گیا ہے من عہد صفی جس شخص نے اس دین میں کوئی نئی چیز ڈال دی ہو جس کا دین سے تعلق نہ ہو تو وہ مردود ہوگی اور وہ قطع قابل قبول نہ ہوگی تو یہ ایک بڑی کڑی ذمہ داری ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں سمجھیں علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے دین خالص حاصل کریں سیکھیں قرآن و حدیث پڑھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے معلوم کریں گھر سے نکلیں نماز کے لیے جا رہے پوری بصیرت کے ساتھ جائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مصنون نماز کیا تھی ذہن میں یہ نہ ہو کہ باپ دادا کیسی نماز پڑھتے تھے مسجد کے مولوی نے کیسی نماز سکھائی ہے برادری میں کیسی نماز ہوتی ہے یہ امام نے کیا تعلیم دی ہے نہیں یہ سب چیزیں باطل ہیں ایک ہی نقطہ کار فرما ہو کہ حبیب کی بریا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریق نماز کیا تھا وہ نماز کا طریقہ پوری طرح معلوم کر کے مسجد میں حاضر ہو اس طریقے سے نماز پڑھے تو نماز عند اللہ قابل قبول ہوگی ورنہ مردود ہوگی حج کرنے جائے تو پوری بصیرت کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ حج کیا تھا عمرہ کرنے جائے پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ عمرہ کیا تھا ذہن میں یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے کیا بتایا اور آبا کیسے کیا کرتے تھے بلکہ ایک ہی نقطہ ذہن میں ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کا طریقہ کیا ہے تب وہ عمل چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ عید اللہ مردود ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے یہ آپ کو ایسے ہی حاصل ہو جائے گا نہیں فل یا عمل عمل انسال نیک عمل کرنا پڑے گا یہ سوچ کر کے نیک عمل وہ نہیں ہے جس کو میرا ذہن نیک کہتا ہے بلکہ نیک عمل وہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نیک کہہ دے اور جو کتاب و سنت سے ثابت اور دوسری ذمہ داری یہ ہے بلا میں عبادت رب عہدہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہاں عبادت میں شراکت کا معنی ریا کار نہ ہو دکھاوے کا عمل نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے مخلص ہو کر نیکیاں کرے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی شرک شرک اثر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے جس فتنے کا وہ ریاکاری کا فتنہ ہے کہ لوگ نماز پڑھیں دنیا کو دکھانے کے لیے حج کریں حاجی کہلانے کے لیے تاکہ دنیا واہ واہ کریں زکاتیں دیں تاکہ دنیا سخی کہے اور تعریفیں کرے ریاکار ہو قربانی کا جانور خریدیں تو یہ کوشش ہو کہ مہنگا خرید کر اس کی تشہیر کی جائے پریس والے آ جائیں اخبار میں اس کی فوٹو آئے ٹی وی میں اس کا ذکر آئے اور لوگ دیکھیں کہ فلاں صاحب نے اتنی بڑی قربانی خرید لی ہے یہ سب ریا کاری اللہ کا دیدار اگر چاہیے تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ جو نیکی کرو جو عمل انجام دو اس کو پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کی شراکت قبول نہ کرو کسی کا تصور نہ ہو کہ فلاں دیکھ رہا ہے اور فلاں کی تعریف چاہیے اور فلاں کی وہبا چاہیے اور فلاں کا چندہ چاہیے ایسی کوئی سوچ نہ ہو بلکہ صرف اللہ سے اجر لینا مقصود ہو اسی کے ثواب کی تگو دو ہو اسی کی کوشش ہو اسی کی جستجو ہو تب اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ حاصل ہوگا ان دو شرائط پر ایک یہ کہ عمل حبیب کی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو اور دوسرا یہ کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا ایک بہت بڑی جماعت ایک بڑا گروہ ایک طرف کھڑا ہوگا اپنی نیکیوں کے انبار لے کر نیکیوں کے ڈھیر لے کر ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہو رہا بلاخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی اللہ تعالیٰ پکارے گا ایو حل اے ریا کارو اے دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں جو تمہارے سامنے نمازوں کے ڈھیر ہیں حج اور عمروں کے ڈھیر ہیں جہاد کے ڈھیر ہیں صدقات اور زکاتوں کے ڈھیر ہیں یہ سارے عمل ریاکاری کی نیت سے ادا کیے گئے ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے نہیں ہمارے ثواب کی امید پر نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو الا من رائی تو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ وہاں سے کوئی اجر ملتا ہے تو لے لو کوئی ثواب ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کچھ نہیں میں نیکیوں کا کچھ نہیں دوں گا تمام نیکیاں تباہ و برباد کر دوں گا تو ایسے انسان کو تو جنت کا داخلہ ہی نصیب نہیں ہوگا چل جائے کہ اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی زیارت جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کی نعمت کہ میرے سالے ایسے ہوں جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوں اور ہر عمل کی اساس اخلاص ہو نہ کہ ریاکاری اور دکھاوا اور نہ کہ دنیا میں شہرت اور دنیا کے چرچے کی نیت کہ دنیا شاباش دے اور دنیا تعریفیں کرے بلکہ اللہ کی رضا جوئی ہو اسی سے اجر کی نیت ہو یہ دو اگر چیزیں آپ کے عمل میں شامل ہو جائیں بلکہ یہ دو بنیادیں ہر نیکی کی بنیاد بن جائیں تو اللہ رب العزت اپنے فائدے کے مطابق یہ نعمت عظما عطا فرمائے گا اپنا دیدار عطا فرما دے گا اپنی زیارت عطا فرما دے گا جو کہ سب سے بڑی نعمت ایک اور حدیث صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ کا چاند چمک رہا تھا آپ نے وہ چاند دیکھا کا کا اس نور دیکھا اور اس کی روشنی دیکھی تو آپ نے سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو نصیحت کر دی جائے صحابہ کی کچھ تربیت کر دی جائے چنانچہ آپ نے صحابہ کو دکھایا کہ چاند دیکھو دیکھ رہے جی دیکھ رہے فرمایا کہ ان نقم سطح ربا کو یوم القیام کل قیامت کا دن آنے والا ہے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح قیامت کے دن اپنے پروردگار کے چہرے کو دیکھو گے یہ تشویش جو ہے بتبار مرئی نہیں بلکہ بار رویت ہے یہ مانا نہیں کہ اللہ کا چہرہ نوز بلا چاند جیسا ہے لے سکے ہی شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں بلکہ تشریح جو ہے بعت دیکھنے کے ہے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس طرح کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کے چہرے کو دیکھو گے اور کوئی تکلیف نہ ہوگی چاند کے نور میں ٹھنڈک ہے آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کو راحت ملتی ہے اور چاند کے نور سے آنکھوں کو لطف حاصل ہوتا ہے اس کے برعکس سورج کا نور جو ہے اس سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آنکھیں چندیا جاتی ہیں مانا ایک تکلیف ہوتی ہے مگر چاند کو دیکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی یہ لات فی رویت ہے کہ اللہ کی رویت میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اس تکلیف کا ایک معنی یہ بھی ہے جیسے چاند کو آسانی سے دیکھ رہے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تمہیں اپنی پاؤں کی ایڑیاں تک اٹھانے کی ضرورت نہیں کل قیامت کے روز اللہ کا دیدار ہوگا کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی یہ نہیں تم سوچو کہ اللہ کا دیدار میں رش ہوگا پتہ نہیں میں دیدار کر پاؤں یا نہ کر پاؤں اللہ اور یندرون بلکہ جنتی جنت میں اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کا دیدار کریں گے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کوئی مشقت نہ ہوگی اس طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے اس کے بعد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ عمل جو ہیں وہ اللہ کے دیدار کی نعمت کے حصول کو آسان کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا من استطاع اللہ اللہ صلاح قبل طلوع ولا قبل غروب ہے فل یا فائل جس شخص میں یہ طاقت ہو کہ دو نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آئے بلکہ وہ دو نمازیں پوری دیانتداری کے ساتھ وقت پر ادا کر لے کسی رکاوٹ کے بغیر اور کسی تاخیر کے بغیر وہ دو نمازیں ادا کر لے تو ایسا ضرور کر لے ایسا کرنے والے کو قیامت کے روز اللہ کا دیدار حاصل ہوگا ایک وہ نماز ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہے یہ فجر کی نماز دوسری وہ نماز ہے جو سورج کے غروب ہونے سے قبل ہے اور یہ عصر کی نماز اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا دیدار بھی قیامت کے دن ان دو اوقات میں حاصل ہوگا ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت تو ان دو اوقات کے تعین میں حکمت یہی ہے کہ یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں ان دو نمازوں کو وقت پر ادا کرنے میں دنیا کی کوئی شے غالب نہ ہے بلکہ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ یہ دو نمازیں وقت پر ادا کریں اللہ کے پیارے بر کے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کریں نمازیں ساری اہم ہیں ساری فرض ہیں اور تمام نمازوں میں وقت کی پابندی کی ضرورت ہے لیکن یہ دو نمازیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے اور وقت پر ان کو ادا کیا جائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے پر یہ جملہ کب ارشاد فرمایا جب اللہ کے دیدار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کا دیدار اگر چاہیے تو دو نمازوں پر خاص طور پہ توجہ دو نمازیں سبھی ادا کرنی ہیں لیکن یہ دو نمازیں وقت پر ادا کرو اکثر لوگ انہیں دو نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی ہے اور بندہ گھر میں سو رہا ہے شیطان اس پر غالب ہے اور نماز ادا کرنے سے قاطر ہے حالانکہ اس کی بڑی وعید ہے بڑی اس کی سزا ہے صحیح بخاری میں حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر نے خواب دیکھا خواب میں فرشتہ جہنم کا ایک منظر دکھا رہا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک فرشتہ سوار ہے جس کے ہاتھ میں ایک بھاری چٹان ہے جو اس کے سر پہ پھینکتا ہے اور اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے کچلا جاتا ہے اور وہ شخص چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو پتھر دوبارہ اچھل کر فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور سر دوبارہ جڑ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ وار کرتا ہے اور اس کا سر دوبارہ پاش پاش ہو جاتا ہے جبیل امین نے فرمایا یہ سزا اس بندے کو قیامت تک ملتی رہے گی صدیوں ملتی رہے گی اور یہ چیختا چلاتا رہے گا اس کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور پاش پاش کیا جائے گا رسول اللہ سب نے پوچھا سبحان اللہ ما زمبو اس کا کیا گناہ ہے جبیر امین نے فرمایا رفت القرآن وہ ینام السلط المقوبہ مسجد جماعت کھڑی ہوتی تھی جماعت قائم ہوتی تھی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا تھا جو ہی یہ مرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا جہنم کا عذاب تو ہوگا ہی اس کی قبر آگ کا گڑا تو ہوگی مگر یہ اضافی عذاب اس کو ہوگا کہ اس کے سر کو ایک بھاری پتھر سے کچلا جائے گا اور قیامت تک یہ سزا جاری رہے گی گناہ کیا ہے کہ جماعت قائم ہے یا اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے جماعت قائم ہے اپنے گھر میں سو رہا ہے یہ اس کو بھیانک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ دو جو نمازیں ہیں فجر کی اور عصر کی یہ بڑی قیمتی نمازیں انسان اپنی نیند کو چھوڑے سردیوں کا موسم ہے گرم بستر کو چھوڑ دے نرم بستر کو چھوڑ دے اور اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہو اور کوئی کوتا ہی نہ کرے اور کسی سستی کا مظاہرہ نہ کرے اس طرح عصر کا وقت جو ہے اس سب بازاروں میں رش ہوتا ہے گاہک کسٹمروں کا رش ہوتا ہے کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا اس وقت اپنی دکان بند کرے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے دکان میں بیٹھے ہوئے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا اس شخص کو بھی پکڑ لیا جائے گا اور اس کے سر کو کچلا جائے گا لیکن وہ مرد مجاہد جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور یہ وقت اثر کا جو بازار میں کاروبار کا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور پوری دھیانداری کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دے گا جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تو یہ ایک نعمت عظما اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا اللہ اسالو کا لطت نظر یا اللہ میری یہ درخواست ہے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دینا جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور دوسری چیز کیا ہے وہ شوق علی کا اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دینا اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دینا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص نے اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہر شخص حساب و کتاب کی صورت اس کا شوق اگر دنیا میں پیدا ہو جائے تو بندہ اس شوق کے لیے کوشش کرے گا اور محنت کرے گا اپنے آپ کو ایسا بنائے گا اس شوق کے تحت کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے راضی ہو جائے ایسا عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے آخر ملاقات کرنی ہے اس کی عدالت کا سامنا کرنا ہے تو وہ شوق بندے کے اگر پیدا ہو جائے تو پھر بندہ محنت کرے گا جستجو کرے گا دیکھیں اگر آپ کا کوئی بیٹا یا بھائی باہر ہو وہ دو سال بعد پانچ سال بعد آ رہے تو آپ کے دل میں اس کی ملاقات کا شوق ہوگا ماں اپنے بچے کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرے گی آپ اس کے استقبال کی تیاری کریں گے تاکہ بچے سے ملاقات اچھے ماحول میں ہو اچھے طریقے سے ہو کل قیامت کے روز تمام اولین و آخرین میں اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہے تو اس ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کر لو جس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ اللہ کو پسند آ جائے چہرہ ایسا بن جائے جو اللہ کو پسند آ جائے اور اگر چہرے پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہی نہ ہو تو مانا آپ کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں اور کل اسی چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ کو قطن پسند نہیں ہوگا اللہ قطن آپ سے راضی نہیں ہوگا یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اس شخص کے چہرے پر میرے حبیب کی سنت ہے یا نہیں یہ چہرہ اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہے اور اگر آپ نے اس چہرے کو بنانے کی محنت ہی نہیں کی اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو آپ کے دل میں اللہ کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آج کے دور کے بہت بڑے فقی اور محدث جو فوت ہو چکے شیخ صالح بن حسین رحمہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال کینسر کے مرض سے ہوا تھا اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کا معائنہ کیا تھا اور کہا کہ آپ کا علاج ممکن ہے مگر علاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی داڑھی مون دی جائے اور سر کے سارے بال مون دیے جائیں تب علاج ممکن اس علاج سے داڑھی کے بال جھڑ جائیں گے اور سر کے بال بھی جھڑ جائیں گے اور آپ کا چہرہ بالکل داڑھی کے بغیر نکل آئے گا یہ اس علاج کے بعد ایسا ضرور ہوگا فرمایا کہ اگر تمہیں علاج کر دو گے تو میں سال دو سال زندہ رہ لوں گا موت تو آخر آنی لیکن میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے میرا چہرہ ایسا ہو جائے جو اللہ کو پسند ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر کو پسند ہی نہیں ایسے چہرے کے ساتھ میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت کا کیسے سامنا کروں گا ایسے چہرے کے ساتھ میں قیامت کے روز اللہ کے پیارے پیغمبر سے کیسے ملوں گا تو یا اللہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دے شوق پیدا کرنے کا معنی یہ ہے مجھے ایسا بنا دے کہ تیری ملاقات کی میں تیاری کروں میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق ہو اور جب قیامت دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے بندے کے ظاہر کو بھی بندے کے باطن کو بھی بندے کے دل کو بھی بندے کے چہرے کو بھی اب بندے کا ظاہر و باطن بالکل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اصل ابن آدم نکتا فی قلبی ہی نکتا تم سودا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے سیاہ نکتا لگا دیا جاتا ہے اور دوسرا گناہ کرے تو ایک نشان اور تیسرے گناہ پر تیسرا نشان اور بعض لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سیاہ دل لے کر جاؤ گے اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطل کو بھی جانتا ہے اس سخت دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے ان اب سے القلب القاسی اللہ تعالیٰ سے وہ شخص سب سے دور ہوگا وہ انسان اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ ہے جس کے دل میں سختی ہو اور گناہوں کی سیاہی ہو اور گناہوں کی کالک ہو تو یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے اس شوق کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو سنوار لوں اپنی اصلاح کر لوں اپنے ظاہر کو سنوار لوں اپنے باطن کو سنوار لوں ایسے عمل شروع کر دوں جو اللہ کی رضا پر منتج ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے تو ملاقات کے شوق کا معنی ملاقات کی تیاری ہے تو آؤ اس تیاری کی طرف آؤ اگر سابقہ زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہو گیا ہو اور اگر ہماری حرکات ایسی ہو کہ ہم نے ظاہر و باطن اللہ کی حدود کو چیلنج کیا ہو تو آج توبہ کا موقع موجود ہے اللہ رب العزت زندگی میں ہر شخص کو توبہ کا موقع دیتا ہے اور یہ کھلا ہے ان اللہ توبہ ہی معلوم یہ ہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان جو ہے حلق میں پھنس نہ جائے اگر جان گلے میں اٹک گئی جان حلق میں پھنس گئی اور جان کنی کا عالم ہے اب وہ سوچے کہ میں توبہ کر لوں اب توبہ ممکن نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے اس سے قبل قبل توبہ کر لو اس سے پہلے پہلے استغفار کر لو اپنے آپ کو بخشوا لو اور استقامت کی زندگی شروع کر دو ایسی زندگی کا آغاز کر دو جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے ظاہر بھی اللہ کے حبیب کی سنت سے روشن ہو اور انسان کا باطن بھی کتاب و سنت کے نور سے روشن ہو جب یہ ظاہر و باطن اللہ کے سامنے لے کر جائے گا یقین اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو آج اپنے باطن کے گناہوں کو دھونے کے لیے توبہ اور استغفار کا موقع ہے اللہ رب العزت ایک بار کے استغفار سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گناہوں کی بخشش کے بعد پھر ایسے عمل شروع کر دو جو واقع استقامت کی اساس بن جائیں اور جو واقع استقامت کا ذریعہ بن جائے ان قالوا ربنا الله اللہ استقاموا جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا اور پھر پوری زندگی استقامت پر قائم رہے ان کے لیے بہت سے اعزازات ہیں بہت سے انعامات ہیں آخری انعام جو ہے نزل من غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا اپنی زیارت عطا فرما دے گا جس کی اللہ کے پیارے پیغمبر تحجد کے موقع پر دعا کیا کرتے تھے ہم بھی یہ دعا کرتے رہے اور اس دعا کے لیے تیاری کرتے رہے تیاری کیا ہے توحید کامل توحید راسخ تیاری کیا ہے ایسے عمل جو واقع نیک ہو جو کتاب و سنت سے ثابت ہو تیاری کیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تیاری کیا ہے نمازوں کی حفاظت اور خاص طور پہ فجر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے ان کے وقت کی حفاظت اور ان کے طریقے کی حفاظت تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ پوری جانبداری سے ہو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو صحیح معنی میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دیدار کی لذت ادا فرمائے گا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی نمازیں ان کی اہمیت کم ہے ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے یاد رکھو اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوں مغرب کی نماز نہ پڑھے تو آپ کی فجر اثر قبول نہیں ہوگی یہ سب نمازیں مردود ہوں گی قابل قبول کب ہوں گی جب پانچوں نمازوں کی پابندی کی جائے کیونکہ اسلام کی بنیاد ان پانچوں نمازوں پر ہے اور جو شخص ایک نماز کو چھوڑ دے وہ اسلام کی عمارت کو اٹھا دے گا اور اللہ کے پیارے عمر فرمان ہے من طور کے سرات الزان میں دن فورا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتقاب کیا وہ کافر بن گیا تو بڑی یہ سخت وعید ہے ان سے بچتے ہوئے تو نسوخ کیجیے خالص سچی توبہ کیجیے اور پھر استقامت کی زندگی تادم حیات اختیار کر لیجیے اللہ پاک کا فائدہ ہے وہ امی لغفار لمن تاب وہ امن امیر صالح محتاد کہ میں خوب خوب بخشنے والا ہوں معاف کرنے والا ہوں اس بندے کو جو سچی توبہ کر لے نیک عمل شروع کر دے اور پھر زندگی پر اس پر قائم رہے ایسا نہیں کہ بعد میں چھوڑ دے دو دن کیا دو مہینے کیا دو سال کیا پھر سست ہو گیا نہیں بلکہ پوری زندگی اس نیک عمل پر قائم رہے اور استقامت اختیار کیے رہے ایسے بندوں کو خوب معاف کر دیں گے ان کے گناہوں کو چھپا ڈالیں گے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے اور ان کو سارے وعدے جو جنت کے اللہ کے دیدار کے ہم نے فرما رکھے ہیں وہ عطا فرما دیں گے تو دنیا کی زندگی میں عمل صالح کی ضرورت ہے جو کوتاہیاں ہو چکی ان پر استفار کی اور آگے اپنے نصب العین کا تعین کر لو اور نصب العین جو ہے وہ تقوا کی بنیاد پر ہو اور استقامت کی بنیاد پر ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو مستقل استقامت کی زندگی اور تقوا کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا والحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد یہ عالی شان مسجد مسجد صلح کے نام سے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی اور پایا تک میل کو پہنچ چکی جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ایک بڑی نعمت آپ کو حاصل ہو گئی اللہ کا گھر اتنا بڑا آپ کی اس بستی میں تعمیر ہو چکا اور عبادت کی یہ جگہ اللہ نے عطا فرما دی اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے میں یہاں خاص طور پہ دو شخصیات کا ذکر کروں گا ایک مولانا عبدالعزیز نظامانی سائیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اس گھر کی تعمیر میں ان کی جد و جہد کا ایک بڑا عمل دخل ہے حقیقت یہ کہ اگر وہ کوشش نہ کرتے تو ممکن ہے یہ دن ہم نہ دیکھتے اور یہ گھر اتنی عظمت کے ساتھ نہ دیکھ پاتے تو ان کی کوشش اور ان کا غیر ملکی دورہ دوسری شخصیت جو ہے مدینہ منورہ میں ہمارے ایک محترم بھائی اقبال بھائی جن کے تعاون سے گھر تعمیر ہوا جو بڑے مخلص ساتھی ہیں اور نئے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے رہتے ہیں اور وہ ایک تحریر ایک ایک کارڈ پر میں نے لکھ کے دی سائی نظامانی کو کہ ان کو جا کر دے دینا انہوں نے وہ پڑھی اور اسی پر اللہ کے گھر کے بنانے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے توقع ہے کہ وہ جو میرے ٹوٹے پھوٹے جملے تھے تو میرے لیے میرا گھر صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا علاقے کے میں ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ اس گھر کو آباد کریں اور پانچوں نمازوں کی پابندی یہاں پابندی سے نمازیں ادا کریں اور جمعے کے خطبے میں حاضر ہوں اور وقت سے پہلے حاضر ہوں جمعے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جمعہ قائم ہونے کے بعد خطبہ شروع ہو چکا آپ بعد میں گھر سے نکلیں بلکہ جمعے کا تقاضا یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے قبل اذان سے قبل آپ مسجد میں موجود ہوں اذان سے قبل مسجد بھر چکی ہو آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں رجسٹر کھول کر اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں جو پہلے اس کا نام پہلے جو بعد میں اس کا نام بعد اور کچھ لوگ ایسے جو ایسے وقت میں آتے ہیں کہ ان کو پورے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے کسی کو گائے کی قربانی کا اور کسی کو بکرے کی قربانی کا اس طرح ثواب میں کمی آتی رہتی ہے اور جب اذان ہو جاتی ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے اور آ کر خطبہ سنتے اس کے بعد چاہے پرائم منسٹر آ جائے یا وقت کا گورنر آ جائے یا وڈیرا آ جائے کوئی بھی آ جائے اب فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں اس کے نام کا اندراج نہیں ہوگا اس نے جمعہ پڑھ لیا ایک فرض اپنے گلے سے اتار دیا لیکن جو یہ ثواب ہم نے ذکر کیا یہ اس کو حاصل نہیں ہوگا تو جمعہ کا دن ہمارا عید کا دن ہے اور یہ وقت آپ اللہ کو دیں اور وقت سے پہلے یہاں پر آئیں مسجد کو آباد کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ وقت سے پہلے آپ پہنچ کر موجود ہوں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں اور پھر خطبہ سنیں اور خاموشی سے گھر کو لوٹ جائیں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ سات دن کے گناہ اور تین دن اور دس دن کے گناہ معاف کر دے گا اگر بندہ جمعے کا ہی حق ادا کر دے یہ مساجد کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے مسجد کا ایک حق اور بھی ہے اور وہ حق ہے ممبر ممبر کا صحیح استعمال یہاں دروس ہو یہاں تعلیم کا پورا انتظام اور اہتمام ہو ترجمہ قرآن کی کلاسیں ہوں نمازوں کے بعد دروس ہو درس حدیث ہو اور اس میں آپ پوری ایک توجہ سے شریک ہوں یہ سارے مساجد کے حقوق ہیں اللہ کی بندو مساجد دیواروں کا نام نہیں ہے اور مساجد یہ ملما سازی کا نام نہیں ہے ان ٹائلوں کا نام نہیں سنگ مرمر کا نام نہیں ہے بلکہ مساجد نمازوں کا نام ہے اور مساجد دروس کا نام ہے اور تعلیم کا نام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی کو نمازوں کے لیے جمعے کے خطبات کے لیے اور دروس کے لیے استعمال کیا ہم بھی یہ استعمال کریں یہ نعمت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی اس کا حق ادا کریں ورنہ اگر اس مسجد کو ہم ویران رکھیں اور اللہ کا حق ادا نہ کریں مسجد کو حق ادا نہ کریں یہ مصولیت قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی اور جواب دہی ہوگی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ توفیق ہو بے اللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کو توفیق دے دے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کریں نمازوں کی پابندی کریں اور جمعے کے خطبات کی پابندی کریں دروس وغیرہ کی مجالس میں شریک ہو قرآن پاک کے ترجمہ کی کلاسیں ہوں عقیدہ کی کلاسیں ہوں عقیدہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور آپ یہ نہ سمجھے ہمیں عقیدہ معلوم ہے نہیں عقیدہ بڑھاپے تک آپ کو سیکھنا پڑے گا عقیدے کی کلاسیں ہوں اور آپ حاصل کریں عقیدہ جو ہے بندے کو اگر صحیح معنی میں حاصل ہو جائے یہ ایک ہی نیکی اس کی نجات کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا